سیدنا ابو ظہیر سقفی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے قریب نباتا یا نبادہ مقام پر یہ فرماتے ہوئے سنا لوگوں تم جہنمیوں میں سے یا جنتیوں یا بروں میں سے نیکوں کو پہچان سکتے ہو ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول وہ کیسے آپ نے فرمایا بری یا اچھی تعریف کے ساتھ دراصل تم لوگ زمین میں ایک دوسرے کے حق میں اللہ کے گواہ ہو حدیث نمبر بتیس سو اکتالیس مسنت احمد